يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات حمد و ثناء کبریائی البرائی اور تعریف کا مستحق صرف اور صرف وہ ذات ہے جس نے انسانوں کو پیدا کر کے اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جس نے انسانوں سے جہالت کو دور کرنے کے لیے اور انسانوں کے اندر علم کی دولت کو ڈالنے کے لیے انبیاء اور رسول کا ایک طویل سلسلہ جاری کیا اور درود و سلام ہو تمام انبیاء پر جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے علم کے مطابق ان سے جہالت کو دور کیا اور انہیں اللہ رب العالمین کی راہ سے روشنا اور متعارف کروایا اور خصوصیت کے ساتھ درود سلام ہو و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذمے اللہ رب العالمین نے آخری نبی ہونے کا والے گرا ان کے کاندھے پر رکھا آخری پیغام جس میں کسی بھی طرح کا کوئی نقص کوئی کمی اور نہیں اس میں کوئی خلل ہو ایسا پیغام نازل کیا اس پیغام کو جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی ہم آپ کو بہت ہی بھاری گرا اور باتیں بتا رہے ہیں جو دشوار گزار ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے لوگوں کی رشت و ہدایت اور فلاح و محبوب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشواری کو اس پریشانی کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور اس کو کما حق پہنچایا میرے بھائیوں علم جس کو اللہ رب العالمین نے اس دین کا پہلا سبق بنایا علم انسان کے لیے ایک دولت ہے ایک زیور ہے کہ جس کے ذریعے ایک آدمی حق اور واقف صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرتا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کی تعلیم دی حق کا آغاز کیا اور حق کی دعوت کو پہنچانے کے لیے چنا تو کہا اس وقت پہلے علم حاصل کیجیے پڑھ کے کیوں کیونکہ آپ اس علم کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے حق کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور سے روکے گا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کپا بھی علم نہیں علم کے لیے اتنی شرط کافی ہے یہی عزت کافی ہے کہ اس کی طرف جاہر بھی اپنے آپ کو منسوخ کرنے میں عزت کرنے میں اپنی فخر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے اور اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم جاری ہو تو اپنی ذلت اور توہین محسوس کرتا ہے اور یہ جہانت کی مذمت کے لیے کافی ہو اور ان علم کی اہمیت اس بات سے سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو دو قسموں میں بیان کیا ہر یہ سبھی کام لوگ دو قسموں میں ہیں ایک عالم ہے ایک شاہیل ہے اور اللہ رب العالمین کے نظر میں دونوں برابر نہیں ہو سکتا اللہ ایمان والے کو بلندی دیتا ہے اور جو اہل علم ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسے اور بھی بلند کرتا ہے دونوں برابر نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس ذکر کیا گیا دو آدمی کا ایک عبادت گزار ہے ایک عالم ہے تو نبی نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم کہ جس طرح میں تم میں سب سے کمتر درجے پر فوقیت رکھتا ہوں اسی طرح ایک عالم ایک جاہل پر فوقیت ایک عابد پر فوقیت رکھتا ہے اور پھر کہا وَإِنَّ, وَإِنَّ اللَّهَ وَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ لا يصلون على اہل العلم کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اہل علم کے لیے دعا کرتی ہے مغفرت کی طرف کرتی ہے ان کے لیے دعائیں مانگتی یہاں تک کہ مچھلیاں اگر پانی میں ہوتی ہے تو بھی ان کے لیے مفید کی طرف کرتی ہے کوئی ایسا نہیں نہ اللہ نے کسی مالدار کو ایسی نعمت کی نہ اللہ نے کسی بڑے منصب والے کو یہ نعمت کی اللہ نے صرف ایک قسم کے لوگوں کو نعمت دی ہے کہا اہل علم وہی اس بات کے حقدار ہے کہ پوری دنیا کی مخلوق اس کام میں لگی ہے کہ اللہ رب العالمین سے اس کے گناہوں کی واقعت سے رکھے نہیں رہتا علم والا اور علم سے مراد کون سا علم ہے وہ علم نہیں جو آپ کو انجینئر بناتا ہے ڈاکٹر بناتا ہے اللہ نے اس علم کے بارے میں کہا یہ نمون ازاں ہیرو ملتی دنیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی ظاہر واضح جو ظاہری دنیا کی چیزیں ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ ہم اور ایسے لوگ جو ان چیزوں کے بارے میں جانتے آتے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اس علم کی کوئی فضیلت نہیں ہے جو علم اللہ کی راہ سے دور کرتی ہے اس علم کی کوئی فضیلت نہیں جس علم نے آپ کو جنت کی راہ کو نہیں سمجھایا اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جس علم نے آپ کو ہم اور باطل میں تمیز نہیں سکھایا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اب دنیا کلوہا منہ دنیا پوری کی پوری منوہر ہے اللہ سے اس کی رحمت سے اللہ کی بندگی سے اور اس کی راہ سے پوری دنیا دور کرنے والی اللہ علی اللہ والا سوائے اللہ کے ذکر کے اور جو لوگ اللہ کے ذکر میں لگے ہوتے ہیں ان کے ون عالم ون مسائن سوائے عالم کے اور علم سیکھنے والے کوئی نہیں ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لالت والے والوں میں سے الگ کر دیا اب ہر وہ علم جو انسان کو اللہ کی معرفت نہیں سکھلاتا جو انسان کو رسول کے بارے میں نہیں سکھلاتا جو انسان کو آخرت کا علم نہیں دیتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محروم کیا کیا فائدہ اس علم کو حاصل کرنے کا جس علم پر زبان نبی سے لالچ نکلی ہو اور جائے کہ کچھ لوگ اس علم کے ذریعے ان لوگوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے انبیاء کا وارث کہا ہے ان پہ فخر کے ساتھ کمن کر سن لیجیے کہ انتہا حال حیات دنیا لائی ہوں یہ دنیاوی زندگی ہے کر لو فخر اللہ نے اس کی کوئی اہمیت نہیں رکھی اور اگر اللہ کے یہاں اس کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافی کو کبھی اس دنیا میں کچھ نہیں دیتا اللہ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں کر لو اس دنیا میں پسند اور آخرت میں آؤ تب پتا چلے گا کہ ہم نے اس علم کو حاصل کیا تھا اس علم نے ہم کو اللہ والا نہیں بنایا اللہ کو نہیں بتایا کہ اللہ کون ہے کیا فائدہ ویسے علم کا آخرت میں جب اس علم کے سیکھنے کے بنیاد پر اللہ سے دور ہونے کے بنیاد پر جب تمہیں رب جہنم میں ڈالے گا تب اس وقت سمجھ میں آئے گا اور کہو گے کاش میں نے علم دین کی مال پر دین کو حاصل کیا ہوتا تو آج میرا یہ انجام نہیں ہوتا اس بات پر پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس علم اور علماء کی اہمیت کو سمجھیے کار لوگ دو قسم کے ہیں میں یوری جتنا ہوگی ہو گئی کہ اللہ جس کے ساتھ اچھائی کا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کا علم اور اس کی سمجھ دیتا ہے اور صرف علم سے اعلیٰ علم پڑھ کر حس کر کے بھی آ سکتا ہے لیکن جو حف کیا ہے اور جو پڑھا اس کی سمجھ اس کی فکر وہ علم سے اعلیٰ درجہ ہے اللہ رب العالمین یہ اعلیٰ درجہ اس کو ہے جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا علماء نے اس کی تفصیل میں جیسے عجب الحمبلی نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جس کو اللہ نے دین کی سمجھ نہیں دی اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہی پھر وہ بھلائی میں سے ہے ہی نہیں بھلائی پانے والوں میں سے پھر وہ خیر پانے والوں میں سے نہیں اور سنیے علم کی فضیلت پہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرانی کی حدیث ہے اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح تہذیب اور صحیح میں صحیح کہا ہے کہا کہ من لا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلم فاجره كاجر حاج تام من حج کہ وہ شخص جو صبح کو مسجد میں آتا ہے اور اس کی خواہش مقصد اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو یا تو سیکھے گا یا پھر سکھائے گا کہا ایسے شخص کا عدل اس کا ضوابط اتنا ہی ہے جتنا اللہ رب العالمین ایک حاجی کو حج کرنے والے کو جس کا حج مکمل طور سے پورا ہو گیا درست ہو گیا کوئی بھی نہ اور کبھی نہیں ہو اللہ رب العالمین اتنا پورا جواب دے گا کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ فضیلت سائنس کے طالب علموں کو بھی حاصل ہے یہ فضیلت جو ڈاکٹر ہیں یا میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ان کو بھی ہے انجینئرنگ کرنے والوں کو بھی ہے ہم نے کہا الحمدللہ حدیث نے وعدے کر دیا کہ ان لوگوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ سائنس کی تعلیم آج تک کسی مسجد میں نہیں ہوئی آج تک انجینئرنگ کالج مسجد میں نہیں کھلا اگر کسی علم کے سیکھنے اور سکھانے کا کوئی مدد نہ کھلا ہے تو مسجد میں جس کی پہلی مثال اثار وقت جن کے استاد اور رحما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے میرے بھائیوں علم کی فضیلت پہ باتیں بہت ہے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کا عنوان ہوگا کہ چند لمحات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اور ان شاء اللہ اس کے ذریعے آپ کو علم کی خاص فضیلتیں بتاؤں گا اور ایز علم کی فضیلت کیا آئے گی

بد ع ایک آدمی آیا ابو رضی اللہ عنہ کے پاس وہ دمج کی ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے آیا اور کہا کہ میں آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ایک حدیث کے لیے مجھے خبر ملی ہے کہ آپ بھی وہ عجیب بیان کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم اس کے علاوہ اور کوئی کام کے لیے نہیں آئے ہو کہا نہیں کسی کام کے لیے نہیں کہا تجارت یا کسی دوسرے غلط سے نہیں کہا نہیں کسی غلط سے نہیں سوائے ایک حدیث کی طرف سے کہا تو سنو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من کبھی منصر منصر کا فل علم منصر کا طریقہ یسر فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه وان الملائكه لطلبوا اجنحتها لطالب العلم لضم ما يسمع كما يسمع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی علم کی راہ میں نکلتا ہے اللہ اس کے اس چلنے کی وجہ سے جنت میں جانے کی راہ کو آسان کر دے ابن رجب اس حدیث کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے جنت میں جانے کی راہ کو آسان کرے گا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو توفیق دے گا کہ علم پر عمل کرے گا تاکہ عمل کے لیے عمل کے طریقے تک پائے یا اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ اور العالمین اس کے علم میں لگے ہونے کی وجہ سے اس کو دوسرے دنیا علوم بھی سکھا دے گا کیسے اللہ نے کہا وہ عزیز اللہ الزین کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی ہدایت کو طلب کرتے ہیں ہم ان کو اپنی جانب سے اور زیادہ ہدایت دیتے ہیں اور علم سے بڑھ کر کوئی اور راہ نہیں ہے جس میں ہدایت کی طرف ہو اور پھر کہا کہ ایک آدمی جو مرنے کے بعد جنت تک کا اس کا سفر ہوتا ہے پہلی منزل قبر ہے نبی نے کہا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر یہاں کوئی پھنس گیا تو آگے پورے معاملات کو اس کو پھنسنا ہے اور اگر یہاں کوئی نجات پا گیا تو آگے پورے معاملات اس کے لیے آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی علم کی راہ میں چلے گا اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرے گا اور جنت کے راستے میں سے پہلا قدم جس راستے میں پڑے گا یعنی قبر اللہ رب اس کو آسان کرے گا اور جب قبر کی راہ آسان ہو گئی تو نبی نے کہا کہ اس کے بعد اس کے لیے اس سے زیادہ آسان ہوں فی جنت تک پہنچنے میں حساب بھی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا معاملہ ہے ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کے وقت میں پسینے نہ ہوگا خوف سے ڈر رہا ہوگا پتہ نہیں اس کا کیا معاملہ ہو اللہ رب العالمین علم کی راہ میں نکلنے کی وجہ سے ایسے شخص کو جو علم کی طلب میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کرے گا پھر ایسے شخص کو وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے ایسے شخص کو کوئی خوف نہیں ہوگا اللہ کتنا اپنا خوف کو اپنا ملا ضروری اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا کوئی غم نہیں ہوتا اور سب سے اہم چیز سب سے اہم راستہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ پہلے ہمیں اس علم کے ذریعے عمل اور اخلاص کی توفیق دے انشاءاللہ اللہ ہمارے علم کے سیکھنے کی وجہ سے مشکلات جس کی سفت میں آیا ہے کہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا جس پر انسان اپنے اپنی قوت طاقت سے نہیں چل سکتا اس اس کا عمل کو آگے بڑھائے گا ایسے وقت میں اور ایسی جگہ پہ اللہ رب العالمین علم کی کی راہ میں نکلنے وجہ سے اسلام کو بھی آسان کر دیا اور بعض علماء نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ فضل العالم على العابد فضل القمر ليلة البدر على سائل الكواكب عالم کی فضیلت ایک عابد پر عبادت کرنے والے پر ایسے ہی ہے جیسے چوتھی رات کے چاند کی فضیلت تمام سیاروں پر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو تشہیر دی چوتھی رات کے چاند سے اور کلسی رات پر جو سب سے پہلے سب سے تیزی میں گزریں گے نبی نے کہا ان کا چہرہ چاند چودھری رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا کہا امید کرتے ہیں اللہ سے کہ ان شاء اللہ غالب ہوں گے جو کل کی رات سے سب سے پہلے مرحلے میں پار کریں گے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کہا کہ فرشتے طالب علم کے عمل کی خوشی سے اچھائی سے اس کے کام کرنے کی اور اچھے کام کرنے کی وجہ سے اجنی اپنا پل دکھا دیتے ہیں کیونکہ طالب علم علم سیکھنے کا اتنا بڑا کام کرتا ہے کہ پر کو دکھانے کی بات کوئی بات نہیں کوئی بڑی نہیں جب اس حدیث کو بعض ملحدین نے سنا تو کہا آج میں اپنے جوتے میں چیز لگاؤں گا اور علم کی مسجد پر جاؤں گا فرشتے جو پر بچھائے ہوں گے ان کو پر ان کے پروں کو زخمی کروں گا اس نے ایسا کیا کہا بھی چند قدم چلا تھا اللہ رکڑا روی نے اس کے پاؤں کو سکھا دیا پاؤں اس کا سوکھ گیا اور وہ وہیں گر گیا اللہ رب العالمین نے کو حدیث رسول کے مذاق اڑانے سے یہ تو اہل علم علم اور طالب کی فضیلت ہے فرشتے ان کے لیے پر دکھاتے ہیں تاکہ ان کے پاؤں میں دنیا کی گندگی نہیں فرشتے کے مبارک پر پر ان کے پاؤں پر اور کس کو یہ فضیلت حاصل ہے اور کون سا ایسا عالم ہے جس کے لیے مچھلیاں پانی میں اور زمین اور آسمان کے مخلوق مفلت طلب کرتی ہیں اور کون ہے جس کے بارے میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پانی کہتے ہیں کہ میں آیا تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا ہوں علم سیکھنے کے لیے نبی نے یہ نہیں کہا مت خبر بھی کہ تم کو میں خبر سام آمدید کہتا ہوں کہا علم کہ طالب علم کو میں خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں اور یقیناً ہر وہ شخص جو طالب علم کی جمت سے منتخب ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شامل ہوگا اس خوشخبری میں شامل ہوگا یہ فضیلت اور کسی کو نہیں ہے سوائے علم دین کے تعلیم کو اور کہا سفان ابن افسان کو کہ فرشتے تمہارے اس عمل کی وجہ سے اپنے پروں سے تم کو سایہ کرتے ہیں گھیر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں ایک کے اوپر ایک ہوتا ہے یہاں تک کہ آسمانی دنیا تک چلے گا فرشتے اور کس کے لیے نازل ہوں گے ڈاکٹر انجینئر کے لیے نہیں یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے نہیں فرشتے ان کے لیے نازل ہوتے ہیں جو زمین کو اپنا اور بچھونا سمجھتے ہیں جنہوں نے سوکھی روٹی کھا کر اللہ رب العالمین کے دین کو حاضر کیا اور آپ تک پہنچایا کہ جن کو جب اپنے ماں باپ کے پیار اور شکت کی ضرورت تھی تو انہوں نے اس وقت ماں باپ کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلے اور جب بڑے ہو کر ماں باپ کو ان کی ضرورت تھی اس وقت بھی آپ کے لیے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ راہ میں نکلے پھر کیسے نہیں اللہ ان کو یہ فضیلت دے پھر بھی ہم سے یہ گرا ہے کہ وفادار ہوں میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا آخری ٹکڑا اور اس میں جو بات علماء نے بیان کیے میں اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹکڑے میں عالم کو تشریح دی چوتھی رات کے چاند سے جس طرح چوتھی رات کا چاند دنیا میں بے شمار تاریخیوں کے باوجود پوری دنیا کو روشنی پہنچاتا ہے اسی طرح سے ایک عالم دنیا میں گمراہی کی کثرت اور زیادتی ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے علم کی کرن کو پھیلاتا رہتا ہے جس طرح چاند کی طرف دیکھنے سے کسی کو کوئی پریشانی کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی عالموں کی طرف بھی دیکھنے سے کسی کو کوئی دقت اس کے ساتھ کرنے سے کسی کو کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں آتی جس طرح چاند کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون ملتا ہے اسی طرح اگر کوئی عالم حقیقی طور پہ عالم ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون ملتا ہے اور بعض علماء نے کہا حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مقبول ہے اتنے ماجہ کی حدیث ہے لیکن البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے تو بعض علماء کا قول ہے جیسے ابو مسلم الخولانی کا کہتے ہیں کہ عالم کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان میں ستارے ہیں کہا کہ جس طرح آسمان کے ستاروں سے لوگ زمین پر اپنی منزل اور اس کی راہ کا تعین کرتے ہیں صحیح سب کا پتہ کرتے ہیں ایک عالم کے ذریعے لوگ اللہ کی صحیح راہ کا پتہ کرتے ہیں جنت کی صحیح راہ کا تعلیم کرتے ہیں اور اس نے عجب نے کہا اپنی کتاب الانبیاء میں کہا کہ ستارے کے اندر رب العالمین نے ستاروں کے تین فائدے بیان کی نمبر ایک آسمان کے لیے دینت ہے جس طرح ستارے آسمان کے لیے جینت ہے علماء زمین والوں کے لیے جینت ہے اور اگر آسمان سے ستارے ختم کر دیے جائے تو آسمان بیکار لگے خراب لگے اگر زمین سے علماء ختم ہو جائے تو زمین ویسے بڑی لگے زمین بیکار لگنی لگے اور جس طرح ستاروں سے راہ کا اور سمت کا تعین کیا جاتا ہے اسی طرح علماء سے صحیح راہ اور اللہ رب العالمین کی راہ کو پہچانا جاتا ہے اور ستاروں کا ایک فائدہ ہے کہ جب شیطان کان لگا کر اللہ کی باتوں کو سننے جاتا ہے جو فرشتے آپس میں کرتے ہیں تو اسے تارا توڑ کر مارا جاتا ہے کہا جس طرح تاروں کو توڑ کر شیطان کو مارا جاتا ہے اسی طرح علماء اپنے اخبار کے ذریعے باطل پھیلانے والوں کو ایسے ہی مارتے ہیں ایسے ہی ان کو ڈر لگا اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی حق کا پیغام لے کر اٹھتا ہے تو ہر فرقے کا عالم اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی مساجد میں اسی کے خلاف بول رہا ہے کیوں کیونکہ شیطان کو نفرت ہوتی ہے کہ صحیح چیز اور صحیح چیز پھیلے میرے بھائی اور بزرگوں علم کی فضیلت پہ باتیں بہت ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان باتوں میں ہمارے لیے کفایت ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بما فیه من الآیات و الذکر الحکیم انه تعالی جواد الکریم ملک فضل رؤوف الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله رب العالمين فرمايا شهيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط اللہ نے توحید کی گواہی اپنی وحدانیت کا اعتراض شہادت کے لیے تین کا ذکر کیا رسم اللہ گواہی دیتے ہیں اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں اور تیسرا کسی کو نہیں ذکر کیا کابل اہل علم گواہی دیتے ہیں یہ کم شرف کی بات نہیں ہے کہ جب اللہ نے اپنی رحدانیت کی گواہی اپنی اپنے خود سے دی تو اور کسی کا نہیں اپنی ذات کا فرشتوں کا اور تیسرا اہل علم کا ذکر کیا انبیاء کو بھی الگ سے نہیں ذکر کیا اہل علم میں انبیاء کو بھی شامل کیا اور ان لوگوں کو بھی جو بعد میں آنے والے اہل علم ہے یہ فضیلت ہے یہ بشارت ہے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس علم کو اپنے کاندھے پر اٹھاتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک علما انبیاء کے وارث ہے اور انبیاء نے جینا ہے میں کہتا ہوں کہ علماء علماء کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جب انہیں انبیاء کا وارث بنایا گیا ہے تو انہیں صرف اور صرف وراثت میں علم کی طرف ہونی چاہیے مال کی طرف نہیں ہونی چاہیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا کہا میں نے جو مال چھوڑا ہے میرے ورثے کے لیے نہیں ہے بانٹ دو تقسیم کر دو میں مال نہیں چھوڑوں گا انبیاء مال نہیں چھوڑتے علم چھوڑتے اگر کسی کو یہ خواہش ہے یا کسی کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ انبیاء کا مالک ہے وہ عالم ہے دعوے میں سچا سب ہوگا جب اپنے دل سے مال کی محبت کو دور کر دے گا تب تک انبیاء کا وارث نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کی وراثت میں بھوک پاکا پاقاقتی اور گھروں میں تندرستی اپنے گھروں میں تندرستی کا معاملہ نہیں ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ عالم عالم کے گھروں میں تنگستی کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے اور اگر کوئی عالم کسی کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے نیک بھی ہے مخلص بھی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے ورنہ عالم میں اصل یہ ہے اور اکثریت یہ ہے کہ عالم کے پاس تندرستی ہوتی ہے گھر میں آج کھانے کے لیے ہے تو کل کے لیے کچھ نہیں اگر کوئی اسلام میں نکلنا چاہتا ہے تو پہلا قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اسلام میں آگے گالیاں سننی پڑے گی تانے سننے پڑیں گے مار کھانا پڑے گا اور خاصا کسی تندرستی برداشت کرنی پڑے گی اگر ہے صبر کی ہمت تو قدم بڑھائیے نہیں تو چھوڑ دیجیے اللہ آپ کی جگہ پر کسی اور کو دے گا اللہ رب العالمین آج کے اس مبارک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروغ پڑھتے ہیں